الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا کام مقبوضة

گزشتہ چند خطبات سے تجارت کے بعض مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جا رہے ہیں آج کا خطبہ جمعہ المبارک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں حرام اشیاء کی خرید و فروخت کی حرمت کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس کے علاوہ کمیشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی بروکری کمیشن کے حوالے سے اس کے علاوہ انشورنس اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ چند اقسام ہے انشورنس کی ان میں سے جو جائز طریقہ ہے وہ تو ہمارے ملک میں ہے نہیں نجائز شکلوں کو جائز بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمارے سابقہ بزرگ علماء کرام کے جو انشورنس کے حوالے سے جیز کے فتوے ہیں وہ اس انشورنس کے حوالے سے تھے جن کو نجائز طریقہ کار کے اوپر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ پہلے بزرگ علماء ان کو جیز قرار دیتے رہے یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کا طریقہ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں گزشتہ خطبہ جمعت المبارک میں آپ سماعت فرما چکے آج کے خطبہ جمع المبارک میں بیانہ کے حوالے سے بات ہوگی کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بات ہوگی اور لیزنگ اجارہ اس کے حوالے سے بات ہوگی ان شاء اللہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی پہلی چیز ہے بیانہ کے حوالے سے بات کہ بیانہ کی ہمارے ہاں ایک معروف شکل ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ ہمارے کاروبار میں تو یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کا بھاؤ طے کرتا ہے خریدنے کے لیے کوئی مکان ہو یا کوئی پلاٹ ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو یا کوئی اس کے علاوہ چیز ہو جب ایک آدمی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو جب سودا طے ہو جائے بطور بیانہ کچھ رقم ادا کر دیتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز دس لاکھ کی ہے تو وہ پھر سودا طے ہونے کے بعد دس ہزار روپیہ بطور بیانہ دے دیتا ہے یہ ہمارے ہاں ایک یہ سمجھا جاتا ہے یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ اب چیز ڈن ہو گئی ہے سودا طے ہو گیا ہے بیانہ دے دیا گیا ہے اور وہ بیانہ رقم کے اندر ہی شامل ہوتا ہے اس بیانے کے اندر پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ بھی اس کے اندر طے ہوتا ہے کہ اگر بیانہ دینے والے نے وہ چیز نہ خریدی تو اس کا بیانہ ضبط ہو جائے گا اور اگر بیانہ لینے کے بعد چیز فروخت کرنے والے نے فروخت نہ کی تو وہ ڈبل بیانہ واپس کرے گا یعنی دس ہزار اس نے لیا ہے تو بیس ہزار واپس کرے گا یہ وہ بیانہ ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے اور کاروباری حضرات اس کو اچھی طرح جانتے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح ہدایات کتاب و سنت کے اندر صحیح حادیث میں موجود نہیں اختلافی مسئلہ ہے لوگوں کے درمیان فکہا کے درمیان کہ یہ بیانہ اس طرح دینا اور چیز اگر وہ آدمی پھر نہ خریدے اس کی ضبطی اور اگر چیز فروخت کرنے والا نہ دے تو ڈبل لینا ان چیزوں کے اندر فوکہ کا اختلاف ہے کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح میں مسئلہ نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر جو چیز اس کے اندر ایک ہے وہ ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حبیث المسلم مسلمان جو آپس میں جیز شرطیں جیز شرطیں طے کر لیں مسلمان اس کے پابند ہیں تو اس کے تحت جو زیادہ صحیح سائے درست رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیانہ لینا اور دینا یہ درست ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک چیز کا بیانہ دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس چیز کا مالک جو ہے اصل وہ پابند ہو جاتا ہے اب اگر قیمت طے ہو جانے کے بعد دس لاکھ قیمت طے ہوئی ہے دس ہزار بیانہ آ ہے ہے اب اگر اس اس کے کے پاس بعد گیارہ لاکھ کا بھی وہ کہتا یار سودا ہو گیا ہے اب میں نہیں دے سکتا اب اسے ایسا موقع بعض اوقات آ جاتا ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ اس کو رقم کی آفر ہو جاتی ہے وہ کہتے نہیں جی میں نے بیانہ پکڑ لیا ہوا اب اگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دو دن چار دن دس دن پندرہ دن گزرنے کے بعد خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں خریدنا تو اس آدمی کا جس کی چیز ہے اس کا تو نقصان ہو گیا اس کو تو گیارہ لاکھ ملتا تھا اس لیے یہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ دس ہزار جو اس نے پہلے بیانہ لیا ہوا ہے وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے اسی طرح اب ایک گاہ تو اس کو پہلے ملا ہوا ہے بعض اوقات دوسرے گاس کی تلاش میں پہلے تو مدت کے درمیان جب تک اس نے خریدنے والے نے معاہدہ منسوخ نہیں کیا تھا دس کی بجائے گیارہ لاکھ کا بھی اس کے پاس گاہک آیا ہے لیکن جب وہ معاہدہ ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کے پاس گاہک آئے جلدی آئے یا دیر سے آئے یا نہ آئے یا اسے گاہک کی تلاش میں اپنی چیز کی فروخت میں مزید محنت کرنا پڑے ان وجوہات کی بنا پر بیانہ رکھنا لینا دینا اکثر فوکا نے اس کو جیز قرار دیا ہے تو اس حوالے سے زیادہ بہتر رائے جو ہے یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ شروط کے اندر آ جائے کہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے طے کر لیں شرط طے کر لیں کہ بھائی یہ بیانہ میں لے رہا ہوں اگر تم نے چیز نہ لی تو بیانہ ضبط ہوگا دوسرا بھی طے کر لے کہ بھائی اگر تم نے چیز مجھے نہ دی تو میں نے پھر ڈبل بیانہ لینا ہے تو المسلم شروطہم اس حدیث کے تحت یہ بیانہ جو ہے یہ درست ہو جائے گا تو اس لیے ہے اختلافی کو کے درمیان یہ مسئلہ لیکن میں نے صاحب رائے زیادہ درست رائے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زیادہ بہتر یہ رائے معلوم ہوتی ہے کہ بیانہ لینا اور دینا یہ درست ہے اس کے بعد ایک لین دین کا سلسلہ چلتا ہے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کی کے ذریعے کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کے اندر ایک تو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے کریڈٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے جس میں اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ پچاس ہزار یا لاکھ یا کم و پیش رقم کی خرید و فروخت وہ بازار سے کر سکتا ہے یہ کارڈ دکھا کر اور وہ کارڈ جو ہے اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ بینک والے اس دکاندار کو رقم ادا کریں گے کے اوپر ظاہراً کوئی سود نہیں ہوتا اس کے اندر مدت ہوتی ہے کہتے کہ ایک مہینے کا یہ کریڈٹ کارڈ ہے ایک مہینے کے اندر اندر جو چیز خریدے اگر وہ کارڈ والا بینک کے اندر وہ پیسے جمع کرا دیتا ہے اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیکن اگر ایک مہینے میں اس نے اپنا وہ بل بینک کے اندر جمع نہ کروایا تو پھر اسے اس کے اوپر مزید اضافی رقم ادا کرنی پڑے گی یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یہ سمجھ لیں کہ ایک جال ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہ بینک کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو ایک بینک کو وہ جائن کرے اور جب ایک آدمی کے پاس پیسہ نہ نہ ہو تو وہ بعض چیزیں جو ہے وہ کہتا ہے یار یہ بھی ضرورت والی نہیں ہے یہ بھی آج نہیں خریدتے یہ بھی نہیں خریدتے یہ بھی نہیں خریدتے جب وہ کریڈٹ کارڈ پاس ہوتا ہے تو آدمی جو ہے پھر کہتا ہے چلو یار کریڈٹ کارڈ پاس ہے یہ بھی خرید لیتے ہیں یہ بھی خرید لیتے ہیں یہ بھی خرید لیتے ہیں اس وقت تو وہ خرید لیتا ہے بعد میں ایک مہینے کے اندر اس کے پاس پیسے نہیں بنتے وہ بینک کے اندر اس کا بل ادا نہیں کرتا جس کی وجہ سے بینک اس کے اوپر اضافی رقم سود ڈال دیتا ہے یہ ہے ایک چکر آدمی کو بینک والے جو ہیں ایک آدمی کو اپنے جال میں پھنسانے کا انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا اور اس کے اندر بینک والے جو ہیں وہ مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں پہلی جو ہوتا ہے جو بینک والوں کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جوائنگ فی کہ ایک آدمی نے بینک کو جوائن کیا ہے تو پہلے اس سے جوائننگ فیس لیتے ایک چیز ایک بینک کا فائدہ ہو گیا دوسرا اس کارڈ کی ایک سالانہ فیس انہوں نے رکھی ہوتی ہے بعض بینکوں کی چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار روپیہ بھی اس کارڈ کی سالانہ فیس ہے کہ سال کے بعد بغیر کسی اور وجہ کے اس بینک کی سالانہ فیس انہوں نے اس کارڈ کی سالانہ فیس ادا کرنی ہوتی ہے چار ہزار روپیہ یا پانچ ہزار روپیہ یا کم و پیش رقم ہوتی ہے یہ بھی بینک والوں کا فائدہ ہوتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مخصوص دکانیں ہوتی ہیں جن پر وہ کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے ہر دکان کے اوپر استعمال نہیں ہوتا وہاں ان کی مشینیں انہوں نے رکھی ہوتی ہے بینک والوں نے اس مشین کے اندر کارڈ کو چلایا جاتا ہے اس کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی رقم کی اس کو خرید و فروخت کی اجازت ہے تو اتنی رقم کی وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے وہ اس کے اندر نمبر اس کا آ جاتا ہے بل بن جاتا ہے جو وہ دکاندار جو ہیں بینک والے کو پاس بھیج دیتے اور بینک والوں سے وہ وصول کر لیتے یہ جو ہے مخصوص دکانوں پر ہی خرید و خرید و فروخت ہوتی ہے ان مخصوص دکانداروں سے بینک والے کمیشن لیتے ہیں کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آ کر خرید و فروخت کر کے گیا ہے اس لیے اس کے اندر سے ہماری کمیشن بنتی ہے وہ کمیشن بھی بینک والے وصول کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی جیب سے کارڈ گر جاتا ہے جب گر جائے کوئی دوسرا استعمال تو نہیں کر سکتا لیکن وہ کارڈ تو ضائع ہو گیا گم ہونے کی صورت میں جب دوبارہ وہ کارڈ حاصل کرتا ہے تو اس کی الگ فیس اس سے وصول کی جاتی ہے یہ بھی ایک بینک والے کا فائدہ ہوتا ہے اور آخری جو اصل چکر جو ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے کارڈ بنایا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب بل کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو پھر اس کارڈ والے سے سود وصول کیا جاتا ہے یہ اتنے فائدے ہوتے ہیں بینک والوں کو جیننگ فیس کارڈ فیس اور گم ہو جانے کی صورت میں دوبارہ کارڈ بنانے کی اور جن سے وہ چیزیں خریدتا ہے کریڈٹ کارڈ والا ان سے کمیشن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بینک والے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور پھر آخر کار وہ ایسے چکر میں پھنس جاتا ہے کہ وہ بل نہیں ادا کر سکتا پھر اس کے اوپر وہ سود ادا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا اور یہ کارڈ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے نقصان دہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اشراف کا عادی ہو جاتا ہے پیسے نہیں بھی جیب میں ہوتے کارڈ سے وہ چیز خرید لیتا ہے بچے کرتے ہیں خاص طور پر عورتیں جو ہیں اس کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں نجائز طریقے سے استعمال اشراف کے ساتھ استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے مرد کی جیب کے اوپر بعد میں پھر یہ بوجھ بن جاتا ہے اسی طرح کارڈ والے کو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بازار میں عام بازار کے اندر اس کو وہ چیز سستے داموں مل سکتی ہے لیکن جس دکان کے اوپر کریڈٹ کارڈ والی مشین پڑی ہوتی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے وہاں سے وہی چیز جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے بازار سے اگر ایک سو روپے کی چیز عام مل جاتی ہے تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وہی چیز خریدے جائے تو وہ ایک سو بیس روپے کی ملتی ہے ایک سو تیس روپے کی ملتی ہے یہ اس کو اضافی رقم ادا کرنی پڑتی ہے جو اصل میں بینک والوں کی کمیشن ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے یہ تو بالکل نجائز ہے شرم یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے یہ اصل میں ایک آدمی کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کے اندر اکاؤنٹ میں یہ دین میں رہنا چاہیے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے دوسرا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ سودی اکاؤنٹ ہے یہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ مجبوری کی صورت میں ایک آدمی اپنے گھر میں آج کے حالات کے اندر کوئی رقم رکھ نہیں سکتا اس لیے علماء کرام نے اتنا بطور احتیاط بطور مجبوری کرنٹ اکاؤنٹ کو جائز قرار دیا یہ بھی سارے علماء اس کو بھی جائز نہیں قرار دیتے ہمارے بعد وہ چند ایک ہے ایک آدھے جو کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی جائز قرار نہیں دیتے باقی علماء کی اکثریت جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو جائز قرار دیتی ہے جس کا بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہو عموماً تمام بینکوں والے اس کو ایک کارڈ جاری کرتے ہیں وہ اس کارڈ کے ذریعے بینک کی مشین سے بھی اپنی رقم نکلوا سکتا ہے اور کسی دکان سے جا کر اس کے ذریعے خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے یہ جو بینک کے اندر اس کی رقم ہوتی ہے وہ ایک لاکھ ہو یا دس لاکھ ہو وہ ساری اس کارڈ کے اندر درج ہوتی ہے جب وہ مشین کے اندر ڈالتا ہے پوری اس کی رقم سامنے آ جاتی ہے کہ میری اتنی رقم اس وقت موجود ہے اسی طرح جب دکان پر خریدنے کے لیے جاتا ہے اس مشین کے اندر بھی اس کی رقم آ جاتی ہے جتنی وہ خریداری کرتا ہے اسی وقت اتنی رقم اس سے کٹ جاتی ہے باقی رقم جو ہے اس کے کارڈ کے اندر رہ جاتی ہے یہ اس کی ذاتی رقم ہوتی ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے جتنی رقم اس کی بینک کے اندر ہو اس سے زیادہ کی وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا نہ ہی بینک کی مشین سے وہ نکلوا سکتا ہے یہ کارڈ آپ سمجھے کہ کسی طرح جس طرح ایک چیک ہوتا ہے یا ایک کرنسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب رقم اپنے پاس جیب میں لے کر ایک لاکھ روپیہ پھرے گا تو وہ رقم اگر چوری ہو جاتی ہے اسی وقت تو وہ تو دوبارہ ملنے کی امید نہیں ہوتی آدمی اس لاکھ روپے کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر کارڈ جو ہے جیب سے گرتا ہے تو کارڈ کے اندر جو رقم ہے جب تک وہ اس کے پاس کوڈ نہیں ہوگا جو اس کارڈ والے کے پاس خفیہ کوڈ ہوتا ہے جب تک وہ کوڈ استعمال نہیں کرے گا اس وقت تک وہ رقم اس سے نہیں لے سکتا یہ بطور محفوظ رکھنے کے اور تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کارڈ اپنے پاس رکھنے کی سہولت کی وجہ سے یہ کارڈ جو ہے آدمی استعمال کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے لیکن دوسرا کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنا نجائز ہے منع ہے حرام ہے تو ڈیبٹ کارڈ جو ہے یہ جائز ہے کریڈٹ کارڈ کا استعمال جو ہے یہ نجائز یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اہم ترین چیزیں تھی جو ہمارے لین دین کے معاملے کے اندر یہ چیز جو ہے عموماً آتی ہے تیسری چیز جو آج کے خطبہ میں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں عربی زبان کے اندر تو اس کے لیے لفظ ہے اجارہ انگریزی زبان کے اندر اس کے اندر لفظ ہے لیزے لیز اور ہمارے اردو زبان کے اندر اس کے لیے لفظ ہے کرایہ کرایہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں نے پہلے بھی خطبات جمعہ میں میں نے انہی خطبات جمعہ میں میں نے اشارہ کیا ہوا ہے یہ اپنا حق کے استعمال کسی دوسرے کو کرائے پر دے دینا یعنی اپنا مکان ہے حق تو اس کا بنتا ہے نا کہ وہ استعمال کرے اب وہ اپنا حق کے استعمال کسی دوسرے کو دے دیتا ہے کہتا ہے تو اس مکان کو استعمال کر لیا کر مجھے اتنے پیسے دے دیا کر یہ ہے کوئی چیز کرائے پر دینا اس کو عربی زبان میں اجارہ کہتے ہیں اور انگریزی میں لیز کہتے ہیں اور جو ہے یہ چیز یہ جو ہے بطور استعمال یہ شرم بات چیزیں اس کے اندر جو غلط ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا یہ شری طور پر اپنا کوئی مکان اپنی دکان اپنا پلازا اپنی سواری کسی کو کرائے پر دینا یہ جائز ہے بعض لوگ جو ہیں اس موقع پر اجارہ کے اوپر قرض کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ قرض کسی کو دے کر اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب اپنی پراپرٹی کسی کو استعمال کے لیے دے کر اس پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اپنی رقم کسی کو دے کر اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں اجارہ اور قرض ایک ہی چیز ہے یہ بات ان کی غلط ہے اجارہ اور چیز ہے قرض جو ہے یہ اور چیز ہے اس کے اندر جو فرق ہے وہ آپ کے گوشت گزار کروں گا قرض کے اندر بنیاد ہوتی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا احسان کرنا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر احسان کرتا ہے جس کو کہتے ہیں قرض ہنسنا کہ اس نے احسان کیا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض دے دیا جب کہ اجارہ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کرائے کے اندر ہوتی ہے کسی کو کوئی چیز فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینا تو یہ قرض اور کسی کو کرائے پر چیز دینا اس کے اندر یہ فرق ہے پہلا کہ قرض جو ہے بطور احسان دیا جاتا ہے اور کوئی چیز کسی کو کرائے پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ میں یہ دکان کسی کو کرائے پر دے دوں مجھے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا میں یہ پیسے جو ہے وصول کرتا رہوں پہلا فرق یہ ہے دوسرا فرق ہے کہ کرائے کے اندر جو چیز دی جاتی ہے وہ استعمال کے بعد باقی رہتی ہے استعمال کے بعد اصل مالک کے حق میں باقی رہتی ہے مثال کے طور پر آپ اپنی دکان کسی کو کرائے پر دیتے ہیں تو وہ ایک سال کرائے پر رکھے دو سال رکھے پانچ سال رکھے دس سال رکھے شری طور پر چاہے کتنے سال بھی وہ کرائے پر رکھے لیکن وہ مالک نہیں بن سکتا کرایہ ادا کرتا رہے گا کرایہ ادا کرتا رہے گا جب بھی وہ کرایہ دینا چھوڑے گا اصل مالک کو وہ واپس مل جائے گا تو ہزارہ کے اندر یعنی کسی کو کرائے پر چیز دینی اس کے اندر وہ چیز استعمال کے بعد باقی رہتی ہے اس سے برق جو قرض ہے قرض کے اندر جو چیز دی جاتی ہے وہ پیسہ دیا جاتا ہے وہ اسی وقت استعمال ہو جاتا ہے استعمال کے بعد باقی نہیں رہتا آپ کہیں گے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں بطور قرض جو باقی رہتی ہیں وہ جو ایسی چیزیں مثال کے طور پر کوئی جانور بعض اوقات کسی دوسرے کو قرض کے طور پر دے دیتا ہے یہ جو ایک جانور کسی دوسرے کو بطور قرض دینا یہ اسلام کے اندر جیز ہے صرف ایسی صورت میں کہ جب تک دوسرا آدمی اس جانور کو اپنے پاس رکھے جتنا اس کو چارہ ڈالتا ہے اس کو سنبھالتا ہے اس کے عوض میں اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر آج ہی جب میں خطبہ جمعہ کے لیے آیا ہوں تو اس وقت ایک چیز سامنے رکھی میں نے پہلے بھی اشارہ کیا لیکن ذہن میں شاید ہمارے بعض دوستوں کے بزرگوں کے نہیں رہی کہ کسی سے کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لینا میں نے کہا تھا کوئی چیز گروی رکھ کر قرض آدمی لے سکتا ہے لیکن وہ گروی شدہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہمارے بزرگوں نے جو آج جمعے سے پہلے بات کی وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نے مکان جو ہے وہ کہتا ہے میں گروی پر رکھ دیتا ہوں دس لاکھ روپیہ میں بطور قرض لے لیتا ہوں اب وہ شخص جو ہے جس نے گروی رکھا ہوا ہے مکان اپنا دوسرے کے پاس دوسرا اس کے اندر رہائش اختیار کرتا ہے اب مہانہ رہائش کا جو کرایہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس گروی ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اس طرح اگر گروی شدہ چیز کو استعمال کرتا ہے یہ سود ہے ہاں ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنا کہ وہ جو گروی شدہ چیز ہے وہ جامدار ہے اس کو سنبھالنے پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے جس طرح میں نے ایک جانور کی مثال دی تو وہ جتنا اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اتنا اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے استعمال کے اوپر جس کے سنبھالنے کے اوپر کوئی اضافی رقم نہیں لگتی کسی کے پاس سونا رکھتی ہے کسی کے پاس کوئی پلاٹ گروی رکھتی ہے کسی کے پاس کوئی مکان گروی رکھتی ہے اب پلاٹ سنبھالنے یا مکان سنبھالنے یا سونا سنبھالنے اس کے کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے کیا اگر آج سونے کے اوپر اتنے پیسے خرچ نہیں کرے گا تو سونا ضائع ہو جائے گا جانور کو تو اگر چارہ نہ ڈالے گا جانور مر جائے گا تو جتنا چارہ اس کو ڈالا ہے اس کو سنبھالا ہے گرمی سردی سے بچایا ہے اتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن دوسری چیزیں جو ہیں گروی شدہ چیز سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا شرم نجائز ہے وہ سود کے زمرے لے آتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرائے پر جو چیز دی جاتی ہے وہ استعمال کے بعد اصل مالک کی ہی رہتی ہے اور اس کو باقی وہ واپس ملتی ہے مگر جو قرض ہوتا ہے وہ آدمی رقم کی صورت میں استعمال کر کے اس کو خرچ کر لیتا ہے بعد میں اس کا متبادل اس کو دیتا ہے وہی چیز اس کو واپس نہیں ملتی اسی طرح جو چیز کسی کو کرائے پر دی ہوتی ہے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایسی حالت میں رکھے کہ وہ قابل استعمال ہو مثال کے طور پر ایک مکان ہی ہے یا دکان ہے اس آدمی نے کسی دوسرے کو کرائے پر دی ہوئی ہے اب وہ دکان اور مکان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو اس کا چھت جو ہے اس سے پانی ٹپکتا ہے ایسے حالات دکان کے ہو گئے ہیں کہ وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے ایسی صورت میں اس کو قابل استعمال بنانا یہ اصل مالک کا کام ہے کہ وہ اس کو ایسی حالت میں بنا کر دے کہ وہ کرائے دار کے لیے قابل استعمال ہو اس کے برعکس یہ چیز قرض کے اندر نہیں ہوتی تو جو کرائے پر چیز دیتا ہے اصل مالک کی وہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر اس کو قابل استعمال حالت میں رکھنا یہ مالک کا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے علاوہ کرائے پر دی گئی جو چیز ہے اس کے اندر اگر نقصان ہو جاتا ہے مثلا ایک آدمی اس نے اپنی گاڑی کسی دوسرے کو کرائے پر دی ہے اگر تو نقصان ہو رہا ہے کرائے دار سے تو پھر کرائے دار اس کا نقصان پورا کرتا ہے اور اگر کوئی ایسا نقصان ہے کہ مالک کی طرف سے نقصان ہوا ہے تو پھر مالک اس کا نقصان پورا کرتا ہے لیکن اس کے برق جو قرض ہوتا ہے قرض کس آدمی کے پاس ہوتا ہے جس نے قرض لیا ہوتا ہے سارے کا سارا نقصان اس کے ذمہ ہی ہوتا ہے اس لیے یہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کرائے اور قرض کو ایک برابر سمجھے کرایہ اور قرض کسی صورت میں بھی ایک برابر نہیں ہوتا کرایہ اور چیز ہے کسی کو قرض دینا کوئی اور چیز ہے کرائے پر چیز دینا شری طور پر جائز ہے ایک آدمی اپنی زمین بھی کرائے پر دے سکتا ہے اپنی دکان بھی کرائے پر دے سکتا ہے اپنا مکان بھی کرائے پر دے سکتا ہے اپنا اور بھی کوئی کارخانہ وغیرہ کوئی مشینری کوئی کار وغیرہ بھی کرائے پر دے سکتا ہے اس کے برعکس اگر کوئی قرض دیتا ہے وہ قرض جو ہے صرف قرض ہنسنا ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فائدہ اگر اٹھاتا ہے تو وہ سود ہے حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک احتیاط برتنے کا کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک آدمی نے قرض دیا ہوا ہے وہ مقروض آدمی اگر اس شخص کو جس سے اس نے قرض لیا ہوا ہے کوئی تحفہ بھی دے تو اس کو تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تحفہ جو ہے وہ بھی سود کی شکل میں بن جائے گی یعنی اتنی احتیاط کا کہا گیا ہے قرض کے اندر تو قرض کے اندر کسی کسی کا کسی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ غلط ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عربی زبان کے اندر لفظ اجارہ اردو زبان کے اندر کرائے پر دینا اور انگریزی میں یہ لفظ لیز کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی سے بینکوں والوں نے لیزنگ کا مسئلہ جو ہے لیزنگ کا کام شروع کیا لیزنگ کے کام کے اندر وہ عموماً سارے جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہتے کیا ہے کہتے ہیں جی یہ جو ہم گاڑیاں بینک کے ذریعے دیتے ہیں نا یہ لیزنگ کی وجہ سے دیتے ہیں یعنی گاڑی ہماری ہوتی ہے تو ہم استعمال کرنے والوں سے اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں سادے آدمی جو ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں یا جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں یا لین دین کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں وہ اتنی سی بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اصل مالک تو جو ہے یہ بینک والا ہے ہم استعمال کر رہے ہیں ہم جو اضافی رقم دے رہے ہیں وہ بطور کرایہ اس کو دے رہے ہیں یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی بینک سے گاڑی لیتا ہے تو ایک تو ہوتی ہے کچھ رقم ابتدا میں وہ جمع کراتے ہیں اس کے اندر یہ پابندی ہوتی ہے کہ گاڑی کی قیمت کا کم از کم دس فیصد وہ جمع کروانا ہوتا ہے کم از کم اس کے بعد بینک والے اس کے نام روپے کی شکل میں قرض جاری کر دیتے ہیں یعنی اس کو دس لاکھ روپیہ قرض دے دیتے ہیں وہ اس قرض جو بینک سے اس نے بینک نے اس کے لیے جاری کیا ہے وہ جا کر اس قرض سے گاڑی خرید لیتا ہے اس گاڑی کے کاغذات جو ہوتے ہیں وہ بینک والوں کے پاس ہوتے ہیں اس وقت تک بینک والوں کے پاس رہتے ہیں جب تک وہ دس لاکھ روپیہ بیمہ سود وہ واپس نہیں کر دیتا اب اس نے بینک والوں سے لیا تو دس لاکھ روپے بینک والوں نے جاری کیا لیکن جو قسط وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ وہ جو واپس کرتا ہے دس لاکھ واپس نہیں کرتا وہ بارہ تیرہ لاکھ روپیہ واپس کرتا جو انہوں نے قسطیں بنائی ہوتی ہے نا سلانا وہ سلانا قسطیں کسی شکل کے اندر بنائی ہوتی ہیں کہ جب وہ قسطیں مکمل ہوتی ہیں تو وہ دس کی بجائے بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ روپیہ بن گیا ہوتا ہے یہ صرف لفظوں کی ہیر پھیر ہے نہ یہ اجارہ ہے نہ یہ اجارے کی کوئی قسم بنتی ہے یہ صرف اس لفظ کو استعمال کر لیا گیا ہے لیزنگ کے طور پر شرعی طور پر اس طرح بینکوں سے اس طرح گاڑیاں لینا حرام ہے ناجائز ہے یہ سارے کا سارا سودی کاروبار اس سے پوری طرح بچنا چاہیے یہ بالکل حرام چیز ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں بینکوں کے ذریعے اس طرح گاڑیاں نکلواتے ہیں لیکن وہ سمجھ لیں کہ یہ سارا سودی معاملہ ہوتا ہے یہ حرام ہے اس طرح کی چیز خریدنا اس اس لیے طرح کا کاروبار بھی نجائز میں آج شیر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا تھا جو شیر کا کاروبار ہوتا ہے بنیاد ہر ایک ملک کی جو یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کتنا کاروبار ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ خبروں کے اندر اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے کاروبار کی تفصیل آتی ہے کہ فلاں کمپنی کے حصص جو ہیں وہ اتنے گر گئے ہیں فلاں کے حصص جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کسی سے ملکوں کی معیشت جو ہے اس کا اندازہ جو ہے پوری دنیا میں لگایا جاتا ہے کہ اس کی معیشت کس قدر مضبوط ہو رہا ہے یا کس قدر کمزور ہو رہی ہے تو شیر کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے انشاءاللہ شاء آئندہ جمعے کے اندر یہ شیر کا مسئلہ کر کے یا چند ایک جو بنیادی چیزیں مزید ہیں وہ بیان کر کے اس مسئلے کو ختم کروں گا تجارت کے معاملات کو کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال کسی ہمارے دوست بزرگ کے ذہن میں ہو تو وہ بلا جھجک جو ہے وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے اللہ سے دعا اللہ تبارک مطالعہ ہمیں صحیح سی کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے